ہیں اور اس مختصر سی ملاقات میں میں جو آپ سے گفتگو کروں گا اس کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے حق تعالی کا ارشاد ہے جو کچھ تمہیں رسول کے قول و عمل سے ملے اس کو اپنا لو اور جس بات سے اللہ کا رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ یہی ایمان کی روح ہے کہ اطاعت رسول میں تم اپنی ذاتی سوچ کو قربان کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے لیے راستہ پسند کیا ہے وہی تمہارے لیے خیر کا راستہ ہے جو تم سمجھتے ہو وہ اتنی خیر کا راستہ نہیں ہو سکتا جتنا کہ وہ راستہ خیر کا راستہ ہے جو تمہارے لیے اللہ کے رسول نے پسند فرمایا جس بات کو تم نے اپنے لیے نقصان دہ سمجھا وہ بات تمہارے لیے اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنی تم سمجھتے ہو بلکہ اصل میں نقصان دہ وہ بات ہے جو اللہ کے رسول نے تمہارے لیے نقصان دہ سمجھی وہ ایک معیار قائم کر دیا قرآن کریم نے فرزندان اسلام کے لیے کہ اطاعت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے جذبات اور احساسات کی قربانی دینی ہوگی اور جب تک تم اپنے جذبات کی قربانی نہیں دو گے اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے کوڈ کی ہے ابھی جس میں ارشاد ہوتا ہے تم میں سے کوئی شخص ایمان میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتہ یقون ہوا ہو تب ان لما تو بھی جب تک کہ اس کی خواہشات اور اس کے جذبات میری منشا کے تابع نہ ہو جائیں اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا گویا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو اس حد تک پابند بنا لیتا ہے کہ اس کے جذبات و احساسات اور اس کی خواہشات اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے تابع ہو جاتی تب جا کر وہ دنیا اور آخرت کی واضح کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو اس امت میں سب سے بہتر جماعت ہے سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں ان کی سیرت و کردار میں بھی جو بات نمایاں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات پر اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو حاکم مانا انہوں نے وہ نہیں کیا جو خود چاہتے تھے انہوں نے وہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا تھی اس سے ان کے ذوق میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ گویا اخلاق نبوی کے پرتو بن گئے اکس کامل بن گئے علامہ ابن حضرت کلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حلقہ رسالت کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت تزمین کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے حلقہ میں تشریف فرما تھے فرمانے لگے کہ اللہ نے میرے دل میں اس دنیا کی تین چیزوں کی محبت ڈال دی ہے تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ معلوم کرنے کے لیے بے قرار ہو گئے کہ ہمارے آقا کو کون سی چیزیں پسند ہیں کہ ہم بھی انہیں چاہیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ چاہنے والوں کے لیے محبوب کی پسند بھی محبوب ہوتی ہے محبت کا تقاضا ہے جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے من دنیا کم فلاس تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے اب والنساء وفی روایت ان وسالہ جو علت عيني في الصلاة اللہ نے خوشبو کو بھی میرے دل میں محبوب بنا دیا ہے خوشبو بھی بہت پسند ہے اور پھر یہ پسند اتنی بڑی اتنی بڑی کہ خوشبوئیں حضور کو چاہنے لگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس ہر وقت مہکتا تھا عطر لگائے بغیر بھی خوشبوئیں ٹپکتی تھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر خوشبوئیں مہکتی تھیں حضور کے جسد اطہر سے کہ جس گلی سے گزر جاتے وہ گلیاں مہکتی ڈھونڈنے والے راستوں کی مہک سے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ ابھی اللہ کا محبوب یہاں سے گزرا ہے فرمایا نیک رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے وہ بیوی جو اللہ کے حق بھی ادا کرے اور خامند سے بھی وفا کا ذوق رکھنے والی ہو جس کی جبین میں اللہ کے سجدے تڑپتے ہوں اور جس کے جذبات میں خامد سے وفا کے ہرا رہے ہوں عبادت میں اللہ سے وفا کرے عفت میں خامن سے وفا کرے وہ رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے اور تیسری بات فرمائی نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے دل کا سکون ہے آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا سرور ہے نماز سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کا محبوب عابد بن کر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی کبھی یوں لگتا کہ ساری رات عبادت میں گزر جائے گی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے لبوں پر اس کی حمد و تسبیح ہوتی تھی اور آجزی کا یہ عالم کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا تھا رسول اللہ کی آجزی اور توازوں پر ہم تو اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا کبھی یوں کھجلی ہو رہی ہے کبھی یوں کھجلی ہو رہی ہے اور سید صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں دیکھنے والوں کو رحم آیا کرتا تھا رحمت اللہ عالمین کی آجزی پر قیام اتنا طویل کہ ہم سوچتے شاید پوری رات قیام میں گزر جائے گی رکوع اتنا طویل خیال آتا کہ شاید پوری رات رکوع میں گزر جائے گی پھر سجدہ اتنا طویل گمان ہوتا کہ شاید پوری رات سجدے کے حالت میں گزر جائے گی ایک رات سب بھر آنکھیں برستی رہی روتے رہے اور قرآن کریم کی یہ آیت بار بار دہراتے رہے ان تو عزیب ہوں فن عبادک ان تو عزیب ہوں فَإِنَّهُمْ میں میرے معبود اگر میری امت کے گناہ گاروں کو سزا دینے لگے ان کی خطاؤں پر ان کی گرفت کر لے ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے تجھے کون روکنے والا ہے بندے جو تیرے ہیں اگر ان کو ان کی خطاؤں پر تو گرفت کر لے تو بھی تجھے روکنے والا کوئی نہیں وہ ان تغفر لہم اور اگر میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سوج جاتے تھے رو رو کر آنکھوں پہ ورم آ جایا کرتا تھا ایک صبح رکت کے ساتھ سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں آپ کی ذات سے خطا و صاحب کا کوئی تصور بھی نہیں پھر اس قدر آجزی کیوں کرتے ہیں اس قدر توازو کیوں کرتے ہیں ساری رات روتے رہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا کو نو شکورا عائشہ میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا اس نے اپنے لطف و عطا میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کے شکر میں کمی آنے دوں فرمایا و قلت آئینی فصلا نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فقام ابو بک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو کھڑے ہوئے وفاؤں کا بادشاہ وفاؤں کا بادشاہ جب ہر طرف سے انکار ہو رہا تھا صدیق اکبر نے اقرار کیا وفاؤں کا بادشاہ جب ساری دنیا سوشل بائی کاٹ کر رہی تھی رحمت عالم سے صدیق اکبر نے ایسار کا معیار قائم کر دیا جب پتھر پھینکے جا رہے تھے صدیق اکبر نے سینے پہ پتھر کھائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے لیکن ابو بکر میرا وہ یار ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ حشر میں اللہ ادا کرے گا فقام ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں مجھے بھی تین چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ہم نے اپنے خیالات میں تین پسندیدہ چیزیں تلاش کرنا شروع کی کہ ابو بکر نے جب حضور کے بعد اپنی پسند کی تین چیزیں بیان کرنی ہیں تو ہم بھی کریں اور فاروق اعظم فرماتے ہیں میری خواہش تھی کہ پیغمبر کے بعد میری پسند سب سے اعلی ہو افضل ہو لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا کے اشارے پر جب تینوں چیزیں بیان کی ہیں تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کر مان گئے کہ پیغمبر کے بعد ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے ارض کیا ان نظر الا وجہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا دنیا و معافی سے زیادہ پسند ہے اب اس کا مقابلہ کون کرے نظر محبوب کے چہرے میں کتنی کشش ہوتی ہے یہ کسی چاہنے والے کا دل جانتا ہے پھر جب محبوب ہو محمد عربی جیسا اور چاہنے والا ہو صدیق اکبر جیسا فرمایا ان نظر آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ پسند ہے اور پھر اللہ نے بھی کیسا کرم کیا ابو بکر کے ذوق کی کیسے تسکین کی اللہ نے کہ ہجرت کے سفر میں تین راتیں غار میں اپنی گود میں سلائے بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب کو ابن حضرت کلانی لکھتے ہیں ابو بکر کی گود میں رحمت اللہ عالمین کا چہرہ ہے انور ایسے لگتا تھا کہ ان قرآن یوفتا ہو پھر رحل جیسے رحل میں قرآن کا نسخہ کھلا ہوا ہو اور صدیق اکبر نے اس عاشق صادق نے تنہا یہ نظارے حاصل کیے کبھی کبھی کیفیت میں فاروق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کرتے تھے میری ساری زندگی کا جہاد لے لو ساری زندگی کی ریاضت لے لو ساری زندگی کی نوافل لے لو ساری زندگی کے صدقے لے لو ساری زندگی کی خیرات لے لو ساری نیکیاں لے لو اور ہجرت والی رات میں غار میں جو تین راتیں جو تو نے اللہ کے محبوب کے ساتھ گزاری ہیں وہ مجھے دے دو صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے ابو بکر یہ تو اللہ کی تقسیم ہے وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے آپ کہتے ہیں اگر ساری کائنات بھی مجھ سے سودا کرنا چاہے ساری کائنات کہے کہ ابو بکر خوبیاں تو لے لے اور وہ ہمیں دے دے تمہیں ہجرت والی رات میں غار کی خلوتوں میں گزری ہوئی تین راتوں کا ایک لمحہ بھی کسی کو نہ دوں نظر الا وجہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا دنیا و معافیہ سے زیادہ پسند ہے وہ انفاق کو مالی اعلی امرک آپ کی منشا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا بھی بہت پسند ہے میرے آقا جب آپ چاہیں تو گھر میں سوئی بھی نہ رہنے دوں جب آپ دین کو ضرورت ہے ضرورت پڑے تو اپنے گھر کے برتن بھی لٹا دوں اپنا لباس بھی حاضر کر دوں انفاق مالی علا امرک آپ کے حکم پر آپ کی منشا پر اپنا سب کچھ لٹا دینا بھی بہت پسند ہے وہ اینکوں بنتی فی بیتک اور میری بیٹی کا آپ کی رفیقہ حجات بن کر رہنا بھی مجھے بہت پسند ہے مجھے آپ کا سسر کہا جائے آپ کو میرا داماد کہا جائے یہ نسبتیں اور قسمتیں بھی بہت پسند ہیں بازی تو جیت لی ہاں پہلا نمبر تو لے لیا صدیق اکبر نے فقام عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فقال صدقت یا ابا بک وحبب الی من الدنیا ثلاث فاروق اعظم نے کھڑے ہو کے کہا ابو بکر تو نے سچ کہا پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا اللہ کے محبوب تین چیزیں مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیان کرو تمہیں کون سی تین چیزیں پسند ہیں فاروق اعظم نے عرض کیا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق یہ آپ کو اولیاء کرام کی نشانیاں بتا رہا ہوں کہ اولیاء کرام کیسے ہوتے ہیں فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے محبوب نیکیوں کی اشاعت کرنا بہت پسند ہے معروفات کی اشاعت کرنا بہت پسند ہے اور برائیوں کا خاتمہ کرنا مجھے بہت پسند ہے امر بالمعروف نہیں انل منکر بہت پسند ہے اور تیسری بات عرض کی پھٹا پرانا لباس پہننا بھی بہت پسند ہے پشاور کے روشن ضمیر ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں جو انسان تیار ہوئے ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا نا عبد الباسط سلم کہ انہوں نے اپنے کردار سے انسانیت کا معیار قائم کر دیا معیار قائم کر دیا انسانیت کا کہ جو سنا اس پر عمل کر کے دکھایا جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاروق اعظم کے نام کی جلالت عرب و عجم تک محسوس کی جا رہی تھی باطل لرستا تھا ایوانوں میں فاروق کا نام سن کر کیسر و کسرا کا جنازہ اٹھ گیا تھا اس جلیل القدر کے کردار کی جلیل القدر انقلابی انسان کے کردار کی دھمک نے باطل کا منہ کالا کر دیا تھا خط لکھتے ہیں خط لکھتے ہیں تو دریا تعمیل کرتے ہیں پیغام دیا تو ہواؤں نے تعمیل کی پانی کا چلو پھینکا تو آگ بجھ گئی کاپتی ہوئی زمین پر ٹھوکر ماری تو زلزلہ تھم گیا عظمت کا یہ عالم ہے اور پھر حضرت زید فرماتے میں نے اسی عمر کے کرتے پہ سترہ پیوند شمار کیے سترہ ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں اس کندھے سے اس کندھے تک چار ٹاکیاں کپڑے پر چمڑے کی لگی ہوئی تھی خالی زمین پر سو جاتے تھے خاک سے پیار کرتے تھے میں نے رات کہا تھا نا کہ سہانی میں بت شکنی سے پہلے خود شکنی ضروری ہے بت شکنی سے پہلے خود شکنی ضروری ہے جب تک آپ اپنی ذات پر فتح حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک کائنات کے رموز کو بھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے فقام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے فقال صدقت یا عمر عرض کیا عمر آپ نے سچ کہا ہے پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا سلاس تین چیزیں مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف پیار کی نگاہوں سے دیکھا دیکھتے بھی بڑے پیار کی نگاہوں سے تھے اپنے عثمان کو کبھی کبھی فرماتے تھے عثمان میرا وہ رضاکار ہے کہ جب یہ فرش پہ چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں بڑے پیار سے دیکھا عثمان کی طرف فرمایا تمہیں کیا پسند ہے عثمان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب اتحام الجیان و قسمت الوریان تلاوت القرآن تقدیر تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے نادار اور کمزور لوگوں کو نیا لباس پہنانا پسند ہے اور یہ وہ خوبیاں ہیں عثمان کی کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عثمان کے دسترخان پر بے شمار بھوکے کھانا کھاتے تھے تلاش کرتے تھے کوئی نادار مل جائے کوئی غریب الحال مل جائے کہ اس کے آنسو اپنے دامن میں لے لوں اور اپنی خوشیاں اس کے دامن میں ڈال دوں اس وجہ سے عثمان ابن عفان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عورتیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تھیں لوریاں دیتی تھیں تو اپنے بچوں سے کہتی تھی سو جا میرے لال میں تجھ سے اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے پیار کرتے ہیں فرمایا اتام الجیان بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے یہ میں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا میرے عزیز دوستوں کہ آپ سنیں اور مزے لے لیں اور بس پھر بھول جائیں میں اس لیے آپ کے دلوں میں یہ سچائیاں اتار رہا ہوں کہ اللہ آپ میں بھی یہ اخلاقی خوبیاں پیدا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک آدمی سے کہہ دو جو ساری رات عبادت کرتا ہے تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہے ہر سال حج پہ جاتا ہے عمرے بھی ادا کرتا ہے ذکر و فکر میں محو رہتا ہے لیکن جو رات کو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا تڑپتا رہے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آبد شب زندہ دار سے کہہ دو کہ وہ ہم میں سے نہیں ہم اس میں سے نہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے نادار لوگوں کو کپڑے پہنانا پسند ہے اور ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا بھی بہت پسند ہے لاج رکھی عثمان نے لاج رکھی اپنی پسند کی جب تک جیتے رہے فیاضی کا دریا بھی بہتا رہا سخاوت کا سمندر بھی موجزن رہا اور پھر آخری وقت عثمان نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا قرآن نے عثمان کو تنہا نہیں رہنے دیا شہداء کی صف میں صرف عثمان منفرد مظلوم ہے کہ جس نے قرآن کے دامن میں آخری سانس لیے چالیس دنوں کے محاصرے میں جب سبائی ایجنٹ یہودی گنڈے جو کہلاتے تو اپنے آپ کو اسلامی تھے کہ ہم جماعت اسلامی ہیں کہلاتے تو اپنے آپ کو اسلامی تھے قرآن بھی ان کے ہاتھ میں تھے داڑیاں بھی تھیں لیکن عثمان کو خائن کہتے تھے عثمان کو اکربا پرور کہتے تھے عثمان پر الزام تراشیاں کرتے تھے ان سیاسی گنڈو نے حضرت عثمان کے گھر کا معاشرہ کیا چالیس دن تک عثمان پر آب و دانہ بند رکھا پھر چالیس دنوں کے بعد عثمان مظلوم پر یلغار کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں عثمان اب آپ کی مظلومیت برداشت نہیں آپ امیر المومنین ہیں ہم آپ کی حکم ادولی بھی نہیں کر سکتے آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان گنڈوں کو ٹھکانے لگا دیں یہ مٹھی بر شر پسند ہیں تقریب کار ہیں اجازت دیجئے عثمان سب کچھ سننے کے بعد فرماتے ہیں علی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے خون ریزی ہو اور مدینے کی گلیاں انسان کے خون سے سرخ ہو جائیں حضرت علی یہ فرماتے ہیں امیر مومنین کتنے دنوں سے آپ کو بھوکا رکھا گیا ہے پیاسا رکھا گیا ہے عثمان فرماتے ہیں علی بھائی آج تو پیاسا نہیں ہوں آج تو سارے دکھ دور ہو گئے آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے گنودگی کی کیفیت تھی بے خودی کا عالم تھا خواب میں رحمت اللہ عالمین مسکراتے ہوئے ملے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان دو راستے ہیں ان میں سے ایک چن لو ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرو وہ ہلاک ہو جائیں زمین پھٹے گی اور غرق ہو جائیں اور دوسرا راستہ ہے صبر والا دوسرا راستہ ہے صبر والا پہلا راستہ ہے جذبات والا اور دوسرا راستہ ہے صبر والا تو اگر صبر کرو روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے افطاری ہمارے ہاں عالم برزخ میں آ کے کرنا حضرت عثمان نے فرمایا میں نے اپنے آقا سے کہہ دیا ہے حضور میں دوسرا راستہ پسند کرتا ہوں صبر کروں گا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے صبر کے مرحلے میں کامیاب کر دے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا حضرت عثمان فرمانے لگے میرے سینے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کا ہاتھ رکھا ساری پیاس دور ہو گئی میں اب تک دل کی گہرائیوں میں حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں اور فرمانے لگے علی میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ آج افطاری حضور کے دسترخوان پہ ہونے والی ہے نظام کائنات درہم برہم ہو سکتا ہے میرے آقا کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا صبر کروں گا آپ بھی صبر کیجئے نماز عصر پڑھی لباس بدلا قرآن کو سامنے کھول کر بیٹھ گئے بڑی تختی والا قرآن کریم تھا چمڑے کے اور آگ پہ لکھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی پہلے پارے کی آخری آتے تلاوت ہو رہی تھی کہ قاتل دیوار پھاند کر اندر آ گئے حضرت عثمان کے سینے میں انہوں نے سلاخیں اتاری داڑھی مبارک کو پکڑ کر نوچا سینے میں سلاخیں اتاری گھائل ہو کر حضرت عثمان کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا قرآن نے اپنے ورکوں میں محفوظ کر لیا قرآن کے ورقے خون عثمان سے رنگین ہو گئے اور پھر جب گھائل ہو کر گرے تو عثمان قرآن ہی کے دامن میں جا گرے عثمان نے قرآن کو اور قرآن نے عثمان کو سینے لگا کر یاری پکی کر لینا حشر کے میدان میں شہداء جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے کسی شہید کی شہادت کی گواہی ریت کے ذرے دیں گے کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی کسی شہید کی شہادت کی گواہی خنجر دے گا کسی شہید کی شہادت کی گواہی خون گریبان دے گا تیرو کمان دے گا عثمان وہ مظلوم ہے اس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا عثمان نے جان دے دی لیکن قرآن کا دامن نہ چھوڑا اتام الجیان و کسوت الوریان و تلاوت القرآن تین چیزیں عثمان نے بیان کی فقام علی ابی طالب رضی اللہ فقال یا عثمان حضرت علی کھڑے ہوئے فرمایا عثمان آپ نے سچ کہا ہے پھر آپ نے کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا وہ حب دنیا سلاس اللہ کے محبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نگاہوں سے اپنے پیارے علی کو دیکھا فرمایا علی بیان کرو تمہیں کیا پسند ہے عرض کیا الخدمت الضعیف و بصعیف و سوم فعیف مہمان کی خدمت کرنا بھی بہت پسند ہے راہ حق میں تلوار چلانا بھی بہت پسند ہے اور شدید گرمیوں میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی مہمان آ جائے میرے گھر میں تو جی چاہتا ہے جو کچھ گھر میں ہو دسترخوان پہ رکھ دوں میدان کارزار میں جی چاہتا ہے کہ کفر کی سفے الٹ کے رکھ دوں اور شدید گرمی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھ کر اپنے نفس کو مغلوب کرنا بھی میری چوائس ہے اور میرا ذوق ہے علی کے روزے کھجور کا دانہ پانی پی کر شہری کر لی اور پھر نانے جمی سے افطاری کر لی ہماری سہریاں اور ہماری افطاریاں اللہ اکبر شہری اتنی بھرپور کہ افطاری تک کھانے کو کچھ جی نہ چاہے پھر افطاری اتنی بھرپور کہ شہری تک کچھ طلب ہی نہ رہے اللہ کو فرما لے رمضان تو آتا ہے روحانیت کی تعمیر کے لیے کہ ذرا باڈی کلوز ہو جائے روح میں طاقت آ جائے ہم رمضان میں بھی جسم کو پالتے ہیں باڈی پلتی ہے ہماری ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افطاری کا یہ عالم ہے افطاری تیار ہو رہی ہے نان جمی تیار ہو رہا ہے سیدہ فاطمہ کے ہاتھ روٹیاں بنا رہے ہیں افطاری کا وقت قریب آ گیا ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھی ہے باہر دستک ہوئی انبن السبی